تشریف لا رہے ہیں حمدنات کے لیے جناب حافظ محمد شریف منچن آبادی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی زبان خالی نہ رہے سب میرے سلام کا جواب دیجئے نماز کے نماز میں اتحیات کے بعد کون سا دروش پڑھتے ہیں ہم وہ پڑھیے سب اللہ اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم مجھے آواز نہیں آ رہی کسی کی اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى ابراہیم إبراهيم إنك ابراہیم مجید تین چار روز سے میں بیمار ہوں نزلہ کھانسی یہ اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے خیال یہ تھا کہ نہ جاؤں لیکن پھر ضمیر نے مجبور کیا کہ ختم نبوت کانفرنس کے لیے آپ نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے اس لیے میں مسئلے کی وجہ سے حاضر ہوں گا کچھ سے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے آپ محسوس نہ کرنا میں تو مسئلے کے لیے آیا سب سے پہلے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اس نے اس میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی ساتھ دیں گے نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی ایسے تو میں نہیں پڑھ سکتا کہ آپ نہ میرا ساتھ نہ دیں میرے ساتھ بولے نا کیسے پڑھو دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم نفیس شاہ صاحب کا کلام ہے دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن کیسی دنیا ہوتی صلی اللہ اتنا عظیم مسئلہ ہے آپ کے تو یہ آواز گونجنی چاہیے پنڈال میں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ ہوسلم گرنا ہوتا آم نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا گرنا ہوتا آمنا جایا خلقت کا غم کھانے والا دنیا میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت میٹھی نیند نہ سوتی حلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا آنسو گم سم ہار پروتی صلی اللہ علیہ وسلم گم سم آسو ہار پروتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن کیسی دنیا ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم سی دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم سادن بن سکھ چین نہ آوے یاد اس کی دن رات ستاوے سادن بن سکھ چین نہ آوے اس کی دن رات ستاوے دل تڑپے ہے آنکھیں روتی صلی اللہ ہو سب نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل تڑپے ہے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی اپنے اندر مجھ کو سموتی اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم تیری رسالت عالم عالم تیری نبوت خاتم خاتم تیری رسالت عالم عالم تیری نبوت خاتم خاتم تیری جلالت پرچم پرچم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عظیم وظیفہ ہے کرتے رہے آپ تیرے خان عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تیرے خاں عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تجھے حاصل جن کی غلامی حشر میں ہوں گے جب وہی حامی ہے تجھے حاصل جن کی غلامی حشر میں ہوں گے جب وہی حامی انور غم گی پھر تجھے کیا غم صلی اللہ علیہ وسلم انور غم گی پھر تجھے کیا غم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مدینہ مالک نازش دنیا زینت عقبا شاہ مدینہ مالک بتحا نازش دنیا زینت عقبا نازش دنیا زینت عقبا کون و مکان کے صدر مکرم سبحان اللہ کون و مکان کے صدر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون و مکان کے صدر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خان عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ہو تیری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم